إن الذين الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير حق يأمرون من نی نش ما یا نل دین یا پتہ گا کا آل عمران سورت کے اندر سخن زیادہ سال نسارا کی طرف ہے ایک وقت آیا تھا نجران کے علاقے کا اور حضرت سے انہوں نے مناظرہ کیا اس سلسلے میں ابتدائی اسی آیات نازل ہوئی تھی اب اللہ بصیر البل اعباد تک جو ہے یہ ان کا تذکرہ تھا ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کا وغیرہ ذکر تھا اب آگے ساتھ ساتھ یہود کا ذکر بھی چلتا رہے گا کیونکہ یہود بھی مولوی تھے نا جس طرح نسارا سے لوگ مولوی تھے یہود کے بھی مولوی تھے اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور حضرت کی مخالفتیں کرتے تھے جیسے اب یہ ان لدینہ کے نیچے آپ کے پاس لکھا ہوگا زجر ما تخویف اخرا نیچے زجر بھی ہے یہود کو اور ان کے لیے آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی ہے اور اوپر کوئی عنوان لکھا ہوا ہے یہ ہے حاشیے کی دوسری سطح پر فائدہ نمبر ایک لمبا ہے حاشی کی دوسری سطح فائدہ نمبر ایک یعنی یہ نالائق شاگرد مدت سے بے ادبی کے مریض اساتذہ کا قتل کرنا جانتے ہیں اطاعت کا سبق نہیں پڑھ سکتے چنانچہ آپ کی دہر دی تھی یہود کے لوگ حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو موجود تھے ان کے آبا و اجداد نے تو پیغمبروں کو قتل کیا پر حضرت کے دور کے لوگ جو تھے انہوں نے بھی تو نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی نا حضرت کو زہر دیا تھا اور اس کے علاوہ بنو نذیر کا واقعہ آپ پڑھے ہو یاد ہے کہ حضرت پر چکی کا پاٹ گرا کر حضرت کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا اسی طرح جادو کروایا حضرت پر سمجھا کہ تاکہ حضرت جادو کے ذریعے قتل ہو جائے تو یہ بھی تو موجودہ بنی خلیل جو تھے یہود یہ بھی تو حضرت کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے نا ان الدین یکفرون آیات اللہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا یکفرون کا لکھا ہے مرد اول لکھا ہے مرد اول کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا گجا پتول النبی جینا دوم اور قتل کرتے ہیں انبیاء کرام کو نکل کر تینتالیس پیغمبروں کو تینتالیس پیغمبروں کو انہوں نے ایک ہی دن کے اندر قتل کیا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ قتل کرنے والے وہ لوگ تو نہیں تھے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے نزول قرآن کے وقت جو لوگ موجود تھے قاتل وہ تو نہیں تھے قاتل تو تھے ان کے آبا و اجداد تو یہاں یا کیوں فرمایا گیا مظاہرے کا سیوا اس کے دو جواب دیے گئے ہیں ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ آبا کی نسبت ابنا کی طرف کی گئی ہے فیل کن کا تھا آبا کا اور نسبت کس کی طرف ہے ابنا کی طرف ہے اور جس طرح پیچھے سورہ حامی مومن کے اندر گزر آیا ہے بالا کا دکھا تم ہو من قبل وی وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام موس علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے پاس تو نہیں آئے تھے یوسف علیہ السلام تو پہلے آئے تھے لیکن مومن آل فرعون ان کو کہہ رہا کہ تمہارے پاس آئے تھے یعنی تمہارے باپ دادوں کے پاس آئے تھے یہاں بھی ایسی ہے کہ قتل تو ان کو با ان کے باپ دادوں نے کیا تھا ہمروں کو لیکن یہ بھی ان کے عقیدے والے تھے اور ان کے فیل پر راضی تھے اس لیے ان کی طرف محسوس کیا گیا ہے ایک جواب یہ ہے اور دوسرا جواب یہ دماغ کر چکا ہوں کہ یہ جو موجودہ تھے یہ بھی تو نبی کے قتل کرنے کے درپائے تھے نا جی حضرت نبی علیہ السلام بھیا بیا نبی جینا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو بغیر حق نہ حق طور پر حضرت بغیر حق پر سوال ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں نہ حق حالانکہ پیغمبر کا قتل تو ہوتا ہی نہ حق ہے سن رہے ہو غیر حقم کی قید تو تب لگائی جائے کہ قتل انبیاء دو قسم ہوئے کبھی حق اور کبھی نہ حق تو پھر بغیر حق کی قید لگائی جائے حالانکہ قتل انبیاء تو ہے ہی نہ حق سرے سے تو پھر بغیر حق کی قید تو لگائی گئی تو جواب اس کا نیچے لکھا ہے بغیر حق وہ قتل خود ان کے خیال میں بھی وہ قتل خود ہاں یعنی وہ پیغمبروں کا قتل جو تھا ان کے خیال قاتلین کے خیال کے اندر بھی خود نہ حق تھا یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا ہے نہ حق طور پر وجہ نمبر تین اور قتل کر دیتے ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کا مننا سے لوگوں سے سمجھا سی لکھا ہے ایک سو ستر کے قریب جی۔ علماء اٹھے ان پیغمبروں کی اعانت کے لیے تو ان بیچاروں کو بھی انہوں نے قتل کر ڈالا تینتالیس پیغمبروں کو قتل کر ڈالا اور ایک سو ستر علماء کو ایک ہی دن کے اندر انہوں نے قتل کر ڈالا <clears throat> فبشر علیم ہمارا لکھا ہے بس خوشخبری دے دو ان کو عذاب دردناک کی الا ایک دفاع شبو کیا لکھا ہے کہ ان کے جو نیک اعمال ہیں انہوں نے کوئی فائدہ نہ دیا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو برباد ہو گئے نیک اعمال ان کے حابی تک کے لکھا ہے مجموعہ افعال مذکورہ کے سبب مجموعہ وہ کفر بھی آیا اللہ قتل امبیا قتل علماء یہ تین مجموعہ افعال میں مل کر ان کے ذریعے اعمال برباد ہو گئے اعمال ہم پر ایک تو لفظ لکھا ہے صالحہ جی۔ ہا ہے صالح اعمال اور اوپر مثال لکھی ہے سدا قطن و سیلا رحمن الجلالح بالکل ہاں کا ہاں کا تن و سیلا رحمن الجلالح صدقہ اور سیلا رحمیہ برباد ہو گئے نیک مال ان کے دنیا اور آخرت میں دنیا میں بھی برباد ہو گئے کس طرح کہ دنیا کے اندر <clears throat> ان کی نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ اور جس طرح مومنین کی جان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے مال کی بھی ان کے مال کی حفاظت نہ جان کی حفاظت یہ قابل قتال ہے اور نمبر دو اس لیے کہ دنیا میں بھی ان پر لانت آئی ہے اعمال مال برباد ہے دنیا کے اندر مانا دنیا میں ان پر کیا آئی ہے لانت آئی ہے اور آخرت میں تو ویسے برباد نفی شفاعت قہلیہ اور نہیں ہوں گے واقع ان کے عذاب من ناصرین کوئی مدد کرنے والے علم الدین اوتو نصیب من الکتاب زجر بلائے اہل کتاب ایک موقع پر حضرت نبی علیہ السلاح و تسلیم مدینہ ان کے مدرسے میں تشریف لے گئے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے تو جب تبلیغ شروع فرمائی انہوں نے بجائے ماننے کے الٹا جو سوال شروع کر دیا ائ دین انتا تو کس دین پر ہے تیرا کیا مذہب ہے آپ نے فرمایا میں دین ابراہیم پر ہوں میں دین ابراہیم علیہ السلام پر ہوں ابراہیم علیہ السلام کو وہی مذہب تھا جو میرا ہے انہوں نے کہا لا بل کون ابراہیم و یہودیہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھا ہمارے مذہب کا تھا ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے پھر تورات لے آؤ تورات تمہارا میرا فیصلہ ہے تورات جو تصویر کر دے فیصلہ کر دے وہ مجھے منظور ہے کہ اس موقع پر یہ ایسے نہ رہے تر الدین اردو نسوئی بمن کتاب ہے آیا یعنی نہیں دیکھا تو نے طرف ان مولویوں اور ان لوگوں کے جو دیے گئے بہت بڑا حصہ کتاب کا کتاب کا بہت بڑا حصہ دیے گئے سمجھا کتاب کا حصہ دیے گئے جو ان کی تکمیل کے لیے کافی تھا اتنا حصہ ان کو مل گیا جو ان کی تکمیل کے لیے کافی تھا بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کی کتاب سے لیا کما بہنا ہوں جی اس غرض سے لیا کما کے نیچے اس غرض سے تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب مذہبی اختلافات کا درمیان ان سے فیصلے سے مراد کی دنیا کا فیصلہ نہیں ہے سمجھا جھگڑے پانی کے پیسے کے زمین کے مذہبی اختلافات کا فیصلہ تاکہ مذہبی اختلاف کا فیصلہ کرے وہ کتاب درمیان ان کے طلّہ نمبر اول طولیٰ جی۔ ہے مرد اول تولی ہے اس کے بعد پھرتا ہے ایک فریق ان میں سے ایک فریق ان میں سے پھرتا ہے حضرت تولی کی نسبت ساروں کی طرف نہیں کی گئی بلکہ ایک فریق کی طرف کی گئی ہے کہ ایک فریق ان سے پھرتا ہے اس لیے کہ کچھ یہودی متولی نہیں ہوئے تھے نا تولی نہیں کی تھی بلکہ مسلمان بھی ہو گئے تھے نا وہ سمجھ رہے ہو کچھ یہودی جو تھے وہ حضرت کے مرید بن گئے تھے نا اس لیے فریق ان کی تختیف ہے اس کے بعد پھر جاتا ہے ایک فریق ان سے مورے دونا یہ نمبر دو میں عناد پہلا مرد کیا تھا پہلا مرد پیچھے گزر آیا نا کہ حضرت تولی اور یہ دوسرا مرد عناد ہے اور وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے وہ تو ہاں، ان کا کام اعراض کرنا ہے وہ ہے ضدی ضدی آدمی ہمیشہ اعراض کرتا ہے منیب آدمی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی مان جاتا ہے وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے یعنی ان کا پھرنا شبوں سے نہیں بلکہ ضد سے ہے یعنی ان کا پھرنا شبوں سے نہیں بلکہ زد سے ضدی ہیں اس لیے جو ہمیشہ اعراض کرتے ہیں ہوں تولی کا ہم بخشے بخشائے ہیں ہم ابنا اللہ ہیں ہم احبا اللہ ہیں سمجھا ہم جو بھی عقیدہ رکھیں جو بھی کام کریں اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا بس جتنے دن ہمارے باپ دادوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی سامری نے جو ان کو گمراہ کیا تھا بس اتنی دیر ہم جہنم میں جائیں گے پھر ہم نکل آئیں گے جنت میں چلے جائیں گے زالے کا بھی ہوں یہ وجہ تولی ہے یہ تولی کیوں ہے بس اس بات کی کہ بے شک لوگ یہ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر اور یہی ان کا اعتقاد ہے اور یہی ان کا اعتقاد بھی ہے کہ ہر نہیں پہنچے گی لگے گی ہمیں آگ مگر دن گنے ہوئے چند گنے ہوئے دن پھر مغفرت ہو جائے گی پھر مغفرت ہو جائے گی بغل وجہ قول وجہ بھائی یہ عقیدہ کیوں بہ ہوا یہ عقیدہ اور یہ قول کیوں ہے کہ چند دن آگ لگے گی فرمایا اور دھوکھے میں ڈال رکھا ان کو ان کے دین میں وہ جو ہیں وہ جھوٹ موٹ بناتے ہیں سمجھا جھوٹھی باتیں بناتے ہیں کون متقدمین مولوی و پیر متقدمین مولوی پیر جو ان کو بتا گئے غلط غلط باتیں ان باتوں پر یہ مغرور ہوئے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور دھوکھے میں ڈالا ان کو غافل کر دیا ان کو ان کے دین کے اندر وہ جو ہیں وہ جھوٹ موٹ بناتے ہیں فقہ قید جمان ہوں یہ تخویف اخروی ہے اللہ فرماتے ہیں آج تو کہتے ہیں لن تمسن النار پتا اس وقت چلے گا جب ہم ان کو پکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے پس کیسے کیا برا حال ہوگا ان کا ہے کیا برا حال ہوگا جب کہ جمع کریں گے ہم ان کو لے جو ملا رہے گا فی ہے لے جو ان کا لام بے مانا فی ہے لام بے مانا فی ہے بیچ اس دن کے جو نہیں کوئی ذرا شبو اس کے آنے کے اندر اس کے آنے میں ذرا بھی شبو نہیں ہے وہ کلو نفسن رد کفارا رد حضرت یہودیوں کا مذہب بھی کفارے کا تھا سمجھا وہ کہتے تھے کہ <clears throat> ہماری طرف سے جو ہے وہ اپنے ہم چونکہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا سمجھا تھی اور عیسائیوں کا عقیدہ بھی کفارے کا تھا کہ عیسیٰ علیہ و تسلیم نعود بلّہ پھانسی دے دیے گئے تو وہ ہم سب کی طرف سے کفارہ بن گئے ہیں سمجھا جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی اور پیر جو ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے اور پیر کہتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بس ہاتھ میں ہاتھ دے تو میں کھڑا ہوں گا ہر جگہ پر یہ اللہ نے اس کفارے کی تردید فرمائی ہے کہ ہر بندہ اپنے اعمال کی سزا خود بھوگتے گا وہ وفیت کلو نفس ہے اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس جو کچھ وہ کرتا رہا دنیا میں کاسا کے نیچے لکھا دنیا میں وہ لا مون اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے لا لال کے نیچے لکھا بدلا کے وقت کس کے وقت بدلے کے وقت وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے کلو نفسن جو ہے مانن جمع ہے اس لیے لا من جمع لایا گیا مانے کی ریت کرتے حضرت شان نزول اس کا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر غزوہ احزاب کا ذکر آئے گا ان شاء اللہ سورہ احزاب کے اندر صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے آرادت قدیت الشدت ایک سخت چٹان آ گئی جو ان سے نہیں کھودی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے فرما میں نیچے اترتا ہوں خود کھودتا ہوں چنانچہ آپ نے پھاوڑا لیا اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو لوں مارا گور سے تو اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ریت بن کر بہنے لگ گیا اور اندر سے چنگاری نکلی آپ فرما اللہ اکبر مجھے روم کے محلات نظر آ رہے ہیں میری قوم میری امت فتح کرے پھر دوبارہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پھاوڑا مارا تو دوسرا حصہ اس چٹان کا جو وہ نیچے گر گیا سمجھا ریزا ریزا ہو کر اور چنگاری نکلی اندر سے آپ نے سما اللہ اکبر مجھے فارس کے محلات نظر آ رہے ہیں میری امت فتح کرے گی پھر تیسری مرتبہ آپ نے جب پھاوڑا مارا تو پھر وہ چنگاری نکلی اور وہ نیچے آ گرا ریزا ریزا ہو کر آپ نے سما اللہ اکبر مجھے یمن کے محلات نظر آ رہے ہیں میری امت فتح کرے گی اس طرح یہ واقعہ ہوا تو منافقوں نے مذاقیں شروع کر دی مسکریاں کہ دیکھو کھانے کے لیے ملتا کچھ نہیں اور کہتا ہے روم اور پارک پتا کریں گے ہم سمجھا تھے اللہ نے یہ نادر نجی آجاتے تو یہی بات ہے ماقبل کے ساتھ اب اس کا ربط یہ ہے کہ ماقبل میں جو عدلہ کل ہم نے پڑھے تھے نا میم اللہ سے جو صدر فلحام یہ تمام دلائل کا خمرہ اور نتیجہ ہے دکھایا آپ کے پاس نیچے عمان لکھا ہے ہمراہ عدلۂ توحید ہمراہ عدلۂ توحید کا ہے اب ذرا خیال کرو اول حضرت عرض کیا کرو مجھے درخواست دیا کرو مجھے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا اللہ منادا ہے چاہے نا یا اللہ یا کو گرا کر اس کے بجائے میم لگا دیا گیا تو یہ اللہ موصوف ہے مالک الملک کی اس کی ایک صفت ہے تو تر ملک منتشا ہو و تند الملک میں منتشا ہو و تو عز و منتشا ہو و تو ذل و منتشا یہ ماتو ماتو والے مل کر سارے اس کی پھر صفت ہے کس کی صفت ہے اللہ کی دوسری صفت ہے اے اللہ جو مالک الملک جو مالک ہے تمام بادشاہی کا ہر قسم کے اختیار و اقتدار کا جو مالک ہے تو تل ملک کا دیتا ہے تو بادشاہی جسے چاہتا ہے تو اور چھین لیتا ہے تو بادشاہی جس سے چاہتا ہے تو اور عزت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے تو اور دلیل کرتا ہے تو جس کو چاہتا ہے تم بے جد کل خیر ہو صرف تیرے قبضے کے اندر ہیں ساری بھلائیاں صرف تیرے قبضے کے اندر ہیں صرف تیرے ہاتھ کے اندر ہیں سارے خیر ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ کے اندر ہیں بے شک تو پر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے تو لے جل لے یہ تتیما ہے اس کا داخل کرتا ہے تو رات کے کچھ اجزاء کو دن میں رات کے کچھ اجزاء کو دن میں جس سے دن بڑھ جاتا ہے جس سے دن بڑھ جاتا ہے بطول جمنا ہارا اور داخل کرتا ہے تو دن کو یعنی اس کے کچھ اجزاء کو رات میں تو رات بڑھ جاتی ہے بخرج الحیا اور نکالتا ہے تو زندے کو مردے سے اور نکالتا ہے تو مردے کو زندے سے سمجھا نا سی زندے کو مردے سے نکالتا ہے سمجھا سی جس طرح کے انڈا کہتے ہیں مردہ ہے اس سے زندہ مرغی کا بچہ نکل آتا ہے اور مرغی زندہ ہے اس سے مردہ انڈا نکل آتا ہے اور بعض علماء نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ باپ کافر ہوتا ہے اس کے نسخے سے موحد پیدا ہوتا ہے جس طرح آدر کافر تھا اس کے نسخے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ موحد ہوتا ہے بیٹا کافر پیدا ہوتا ہے اور جس طرح نو علیہ السلام مبحد تھے اور ان کا بیٹا کے نام کیا تھا کافر تھا جیسے یعنی کافر بمنڈلے مردہ کے ہے اور مبحد بمنڈلے زندہ کے ہے اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے تو مردے کو زندے سے اور روزیاں دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے تو بغیر حساب بغیر حساب کے یعنی بے انت دیتا ہے سمجھا بے شمار دیتا ہے حضرت حاشیہ ہے کوئی یہاں ضرور ہوگا جی؟ ہاشیہ ہاں؟ پر پڑھو اوپر اوپر پڑھو ہاشیہ پہلا پہلا یعنی کالے سے سفید اور مردہ سے زندہ بنا سکتا ہے کالے سے رات کالی ہے نا جی اس سے سفید دن نکالتا ہے اور اسی طرح مردے سے زندہ نکالتا ہے کالے سے سفید اور مردہ سے زندہ بنا سکتا ہے تو جلا وطن مہاجروں بے قسمومنوں کو خلیفت اللہ فی الارض بھی بنا سکتا ہے تو سمجھ رہے ہو تیری قدرت کے آگے کوئی دیر نہیں ہے فارس اور روم کے علاقے جو ہیں جو ضرور فتح کر سکتے ہیں لاج القاصرین اولیاء قانون کامیابی یعنی ترک موالات قانون کامیابی یعنی آلات کامیابی کا قانون ہے کہ میں کامیابی دوں گا لیکن قانون کیا ہے کامیابی کا کہ تم کفار کے ساتھ دوستیاں ختم کرو کیا کرو کفار کے ساتھ جب تک دوستیاں رہیں گی کبھی فتح نہیں ہوگی اب حضرت ذرا سمجھ لو بات میری طرف دیکھو گے تین چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں موالات اندر لکھا ہوا ہے پھر دیکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ پہلے اوپر سمجھ لو موالات مواسات مدارات کتنی چیزیں ہو موالات مواسات اور مدارات موالات کا من ہوتا ہے دلی دوستی دل کے اندر محبت اور دوستی ہوئے یہ موالات کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے حرام ہے خواہ وہ کافر حربی ہو یا ذمی ہو سمجھا غریب ہو امیر ہو کوئی ہو کسی کافر کے ساتھ دلی محبت رکھنا جائز نہیں ہے حرام ہے سمجھ رہے ہو نمبر دو ہے موا صاف کہتے ہیں کہ زہری رفع نفع رسانی کرو کہ نفے پہنچاؤ ان کو ہدیے دو داغتے کھاؤ سمجھا دل میں محبت نہ ہو سمجھا نا نہیں یہ نا تمہارے پاس یہ سب کچھ ہاں زہری خانی ہے تو یہ مطلب دیکھو اہل حرب جو ہے جو ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ حرام ہے ذمیوں کے ساتھ جائز ہے جس کے ساتھ جو جہاں رہتے ہیں ذمی ہے کافی ان کے ساتھ جائز ہے اہل حرب کے ساتھ کیا ہے نہ جائز ہے حاشیہ پڑھو اب یہ دو چیزیں لو حاشیہ نمبر دو پر لکھا ہوا ہے موالات یعنی دو کی نمبر دو مواسات یعنی احسان اور نفا رسانی اب موالات کے نیچے لکھا ہوا ہے نیچے دوسری سطر میں موالات ناجائز فی کل حال کہاں ہے ہاتھ رکھو نا بڑے آدمی بنے بیٹھو ہاتھ رکھو نیچے ہے ناجائز فی کل حال موالات اور دوستی ہر حال میں ناجائز ہے مواسات یعنی احسان اور نفع رسانی نیچے کیا لکھا ہے آج حرب کے ساتھ نہ جائز اور کے ساتھ جائز اور حضرت مدارات مطلب دیکھو مدارات کا مانا ہے کہ نہ دل میں محبت ہے اور نہ ان کو کچھ دلے دے رہا ہے احسان وغیرہ نہیں کر رہا ان پر نفع رسانی نہیں کر رہا بس صرف زبان کی خوش خلکی ہے کیا ہے زبان کے ساتھ اچھا اس کے ساتھ بولتا ہے یہ اس کا کیا حکم ہے اس کی پھر کئی صورتیں ہیں اگر انسان کو سنو بات اگر دینی مصلحت ہے اس کے اندر کہ اس کافر کے ساتھ منہ کے ساتھ اچھا بولیں گے تو فلانا دین کا فائدہ ہوگا دینی فائدہ ہے یا یہ ہے کہ انسان کو اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ اچھا نہ بولا تو یہ ظالم مجھے قتل کروا دے گا یا مجھے جیل میں ڈلوا دے گا یا نقصان پہنچائے گا دلیل کرے گا تو اس صورت کے اندر یہ دہری مدارات جو ہے یہ جائز ہے چاہے دینی مصلیحت ہوئے دین کی مصلیحت ہوئے کہ اگر اس کے ساتھ خوش خلکی کریں گے تو فلانا فائدہ ہوگا دین کا جائز یہ ہے کہ انسان کو ضرر کبھی ہو اندیشہ ہوئے ضرر کا تو اس صورت کے اندر بھی کیا ہے جائز ہے یا کہ مہمان بن کر آیا ہے اب دیکھو تمہارے پاس لکھا ہوا ہے مدارات یعنی زہری خوش خوشخل کی اب صورتیں لکھی ہوں گی نمبر اول دفع ہے زہر گو ہے اوک نقصان کا اندیشہ ہے نمبر دو توقع مسلحت دینی دینی مصلیحت کی توقع ہے کہ اس کے ساتھ خوش خلکی کریں گے تو فلانا کام دین والا ہمارا ہو جائے گا نمبر تین اقرا میں کہ وہ مہمان بن کر آ گیا ہے ان ساری صورتوں کے اندر چاہے جائے چاہے یہ اس صورت کے اندر چاہے جائے اور ظاہری خوش خلکی سمجھا نہیں اور کبھی اندیشہ کے وقت جائے ہے مثلاً اقرا میں ہے یا مسلحت دینی ہے سمجھا نہیں اور کبھی اندیشہ ہے ذرا کا اور نیچے لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں سمجھا سی اچھا سنو بات اور اگر ذاتی مصلحت ہے کہ میں اگر اس کے ساتھ خوشخوضی کے ساتھ بولوں گا تو فلانا مجھے مالی نفع مل جائے گا جب فلانا میرا کام ہو جائے گا ذاتی مسلحت اور مالی نفع مقصود ہے تو پھر مدارات بھی نہ جائے گا پھر مدارات بھی کیا ہے اب آخر میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے مسلحت ذاتی نفع مال یا یہ ناجائز ہے ناجائز لکھا ہوا ہے تو سمجھ آیا ہے اب میری طرف دیکھو خلاصہ کیا نکلا کہ موالات تو کسی حال میں جائز نہیں ہے دلی دوستی مواسات آل حرب کے ساتھ ناجائز ہے رمیوں کے ساتھ جائز ہے مدارات جو ہے مدارات کے اندر اگر کبھی اندیشہ ہو ضرر کا یا مسلحت دینی ہو یا اکرام ضعیف ہو جائز ہے اور اگر ذاتی مسلحت ہے مال کی یا جاہ کی تو پھر کیا ہے ناجائز ہے اب یہاں پرانے پاک کے اندر جس صورت کا ذکر ہے یہ ہے یہ ہے مدارات اور کبھی اندیشہ ضرر کی صورت مدارات اور کبھی اندیشہ ہوئے ضرر کا تو اس وقت مدارات جائز ہے سمجھا پرانے پاک کے اندر اللہ مستقو کے اندر جو مستثنا آ رہا ہے نا یہ سورت مستثنا یہ وہی ہے کہ مدارات کرو کبھی اندیشہ ہوئے اس وقت کر سکتے ہو اب کرو مانا سم کا سینا اولیا قانون کامیابی یعنی ترک موالات قانون کامیابی یعنی ترک موالات دوستی کو چھوڑو گے تو کامیابی ہوگی آج جو دنیا کے اندر فساد پڑا ہوا ہے وہ یہی کہ مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ دوستیاں رکھی ہوئی ہیں مصیبت یہ ہے لا تخمنہ نہ بنائیں ایمان والے کافروں کو اولیاء دلی دوست دوستر من دون المومنینا سوا ایمان والوں کے ومن یفعل ذالکا اور وہ انسان جو کرے گا یہ کام خلیف من اللہ فی شعین تو پک نہیں ہے وہ اللہ کے دین سے کسی شمار میں من اللہ کے نیچے من دین اللہ من دین اللہ اللہ کے دین سے فی شعین کسی شمار میں اللہ انت تقو من تو اب حضرت جب جی وہی بات آ گئی اور ذرا کبھی والی ہے مگر یہ کہ ڈرتے ہو وہ تم ان سے تو بہت زیادہ مگر یہ کہ ڈرتے ہو وہ تم ان سے بہت زیادہ مگر یہ کہ بچاؤ حاصل کرو تم ان سے توقعات بچاؤ سمجھا تھی <clears throat> نیچے لکھا ہے کبھی اندیشہ وہم کا کوئی اعتبار نہیں کبھی اندیشہ وہم کا ہاں خیال کرنا کہ وہم ہوگے کہ مجھے نقصان پہنچائے گا تو وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے کبھی اندیشہ جب تک نہ مدارات بھی جائز نہیں ہے اور اللہ خلاصہ پر کہ ابھی اندیشہ کے وقت جائز ہے دہری جی؟ مدارات ابھی اندیشہ کے وقت جائز ہے بس وہی حضر کم اللہ مانے نمبر اول خوف اللہ ہیں میں نے تمہیں استثناء کر کے اجازت تو دے دی خیال کرنا کہیں اس استثناء سے تم ناجائز فائدہ حاصل نہ کرنا بھائی جو حضر کے نیچے لکھا ہے یعنی استثناء سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ پاک نفس ہو اپنے آپ سے جی اللہ المصیر نمبر دوم خوف قیامت اللہ سے ڈرو نمبر دو قیامت سے ڈرو قیامت کے دن حسابوں کی داب ہونا ہے اور طرف اللہ پاک کے رجوع سب کا لہذا اس وقت سزا سے اس وقت کی سزا سے ڈرو لہذا اس وقت کی سزا سے ڈرو کل ان انتخومات کی سدور چل کا ہے تخویف ڈراوا ہے اللہ فرماتے ہیں دل کے اندر اگر محبت رکھو گے تو میں جانتا ہوں حضرت فرما دو اگر چھپاؤ تم ان باتوں کو جو تمہارے سینوں کے اندر ہیں یا ظاہر کرو تم اس کو زبان یا جوارے سے زبان یا جوارے سے عالم اللہ نمبر اول علم کامل کا بیان ہے ہر حال میں جانتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وجالم وجالم کے نیچے کا کیا تفصیل ہے تمہارے سینوں کے رازوں کی کیا تفصیل ہے وہ تو جانتا ہے تمام ان چیزوں کو جو آسمانوں میں اور تمام ان چیزوں کو جو زمینوں میں ہے بلّہ کل شعین قدرت کامل کیا لکھا ہے قدرت کامل اور نکل لکھا ہوگا اور علم کے ساتھ علم کے ساتھ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اور اللہ پاک اوپر ہر چیز سے قدرت رکھنے والے ہیں جو محتاج دو تخویف اخروی چل ہے آخرت کا جس دن کے پائے گا ہر نفس ان اعمال کو جو وہ کرتا رہا من خیر خیر سے محضر حاضر کیا ہوا اور جو کچھ کے وہ عمل کرتا رہا من سون برائی سے وہ بھی حاضر کیا ہوا ہوگا تو لو انا بہنا تحسور مجرمین چل ہے افسوس کریں گے دوست رکھے گا وہ نفس دوست رکھے گا وہ نفس توجہ کا زمین نفس کی طرف ہے دوست رکھے گا وہ ہر نفس کے لو انا بینا کہ کاش کے بے شک درمیان اس نفس کے وہ بین ہو اور درمیان اس ماں آنے لت کے وہ سن رہے ہو ہا کا ضمیر کہاں جا رہا ہے نفس کی طرف چونکہ نفس مونت سمائی ہے نا تو ضمیر مذکر مونت دونوں پھیل سکتے ہیں اور بین ہو کا ضمیر کس کی طرف ہے ماں عاملت کی طرف ہے کاش درمیان اس کے نفس کے اور درمیان اس معاملت کے آمادم فاصلہ ہوتا دور کا فاصلہ ہوتا دور کا فاصلہ ہوتا سمجھا میں اس کے قریب ہی نہ جاتا بھائی حد کو اللہ ہو نفس ہوں اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ پاک اپنے آپ سے بلّہ ہو بلّہ ہو کا لکھا ہے علت یو حد اللہ علت یحذرکم اللہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے کیوں ڈراتا ہے اس لیے کہ اللہ ہے بڑا مہربان اللہ چاہے اللہ بڑا مہربان ہے اس لیے ڈراتا ہے تاکہ تم ڈر کر بچ جاؤ آزاد سے ہاں ولہ ہو اور اس وجہ سے اور اللہ پاک بڑا مہربان اور شفیق ہے ساتھ بندوں کے اور مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو ڈرائے تاکہ بچو اور مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ڈرائے تاکہ بچ جاؤ قل ان کن تم تو اللہ حضرت یہ تخویف ہے سبیل ترقی سے اور قل ان کن تم کے شان نزول دو لکھے ہیں علماء کرام نے ایک آپ کے پاس لکھا ہے سمجھا تھی کہ مشرقین مکہ سے آپ نے جب تبلیغ فرمائی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان بزرگوں کی جو عبادت کرتے ہیں اصل میں ہم اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں اور اللہ کا قرب ان بزرگوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ان کے ذریعے اللہ کا قرب ملے گا ہمارے یہ مقصود نہیں مقصود ہمارا کون ہے اللہ دیکھو لکھا ہے وہ نازا لما کالو مانا بد ال اسنامہ اللہ لکھا ہے یہ آیت نازل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ہم تو اسنام کی عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کی محبت کی وجہ سے لے جو قرض بونا الہ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے ہوئے ہیں وہ جلال ہے اور دوسرا شان نزول یہ بھی ہے کہ وہ جو وفد آیا تھا نا وفد آیا تھا نصارہ نجران کا انہوں نے خود یہی بات کہی تھی کہ ہم جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور مشکل کشا کہتے ہیں ہمارا کہنے کا مقصد بھی حبن للہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے اصل میں ہمیں محبت کس کے ساتھ ہے اللہ ہی کے ساتھ ہے اس لیے اللہ نے فرمایا خبردار اگر میرے ساتھ محبت ہے تو مبحد بنو کیا بنو مبحد بنو کل ان کن تم تو اللہ حضرت ان سے فرما دو اگر ہو تم محبت رکھتے ہو تم اللہ کے ساتھ اگر تمہیں اللہ کے ساتھ محبت ہے کم تم لکھا بازا میں شما کیا میں شما اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہو اب عبارت ہے نیچے اور اس اس کے حصول کے لیے غیر اللہ کی منت اور ان کے سجدے کرتے ہو دل ہاں، لکھو لکھو ہاشی ہمت کرو کوئی بات نہیں اور اس کے حصول کے لیے اور اس کے حصول کے لیے اور اس کے حصول کے لیے غیر اللہ کی منت اور ان کے سجدے کرتے ہو اور ان کے حصول کے لیے غیر اللہ کی منت اور ان کے سدے کرتے ہو بس اور ان کے کے اس حصول کے لیے غیر اللہ کی منت اور ان کے سدے کرتے ہو تو اس کا واحد حال ہے کہ بس اتباع کرو تم میرا جی میرا اتباع کرو کس مسئلے میں توحید میں میں مبحد بنو ایک اللہ کو پکارنے والے بنو میرا اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اتباع کرو جو شب اللہ سمرا اول طریقہ ہے اول محبت رکھے گا تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اللہ کو موحد کے ساتھ کیا ہوتی ہے محبت ہوتی ہے محبوب رکھے گا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم محب بنو اللہ کے اور اللہ کے لیے مبحد بنو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے وجا پھر لکم جنوب نمبر دو اور معاف کر دے گا وقت تمہارے گناہ تمہارے واللہ اللہ اور اللہ پاک بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے قل اطیع اللہ و رسول حضر فرما دو تابے داری کرو تم اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول پر لکھا جو شارح قانون خدا بندی ہے جو شارح قانون خدا بندی ہے اللہ کے قانون کی شرح کرنے والے ہیں نا نبی علیہ السلام تابے داری کرو تم اللہ پاک کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس مسئلے میں توحید میں فین طول فین طول جمع مذکر غائب کا پس اگر پھرے رہے وہ لکھا ہے منت توحید از تو منت توحید از تو رہے ہے تو بس بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا کافرین کو لا جو ہیب القافرین مقابل ہے یوحب اللہ اس کے مقابل ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے موحد محبوب ہے مجھے چاہیں مبحد محبوب ہیں اور کافروں کے ساتھ اور مشرقوں کے ساتھ میری کوئی دوستی میری کوئی محبت نہیں ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس فیل پر راضی ہے غیر اللہ کو پکارنے اور بزرگوں کی قبروں کے پھیرے کرنے میں خدا راضی ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں میں ان پر راضی نہیں ہوں مجھے ان سے کوئی محبت نہیں ہے ان اللہ آدم مولی عبد الستار صاحب جاگ رہے ہیں یا نیند میں ہیں اب دلیل توحید عقلی نمبر چار آ رہی ہے یہ کہنا آپ کی جی۔ بات تو دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نسارا تم جو آل عمران کی عبادت کرتے ہو یعنی حضرت بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ لوگ موسا علیہ السلام کی عزیر علیہ السلام کی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عمران ابراہیم ان سب کو چن لیا تھا اور ان کی اولادوں کو بھی چن لیا تھا یہ لوگ مصطفیٰ ضرور ہیں لیکن معبود نہیں سمجھ رہے ہو مصطفیٰ ہیں لیکن کیوں معبود اس لیے نہیں کہ یہ سارے والد مولود ہیں کیا ہیں والد مولود ہیں اور قانون ہے کہ مولود اپنے وجود کے اندر بچہ اپنے وجود کے اندر کس کا محتاج ہے والدین کا جو ہستی اپنے وجود کے اندر دوسرے کی محتاج ہے وہ کیسے مشکل گشا بن سکے سمجھ رہے ہو مستفیٰ ضرور ہے میں نے ان کو چن لیا مستفیٰ ضرور ہے لیکن معبود نہیں ہے کرو مانا ان اللہ آدما تو دلیل نمبر چار بے شک اللہ پاک نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو حال عالمین اوپر جہان والوں کے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا ہے ذریتم باز حضرت ذریتن جو ہے یہ حضرت بدل بن رہا ہے کیا بن رہا ہے اعلی ابراہیم اور اعلی عمران سے بدل بن رہا ہے آپ کے پاس لکھا ہے نصب علی البدلیت من العلین والحالیت منہما رول مانی کا والا ہے یا تو یہ اعلی ابراہیم اعلی عمران سے بدل بن رہا ہے اور یا ان سے حال بن رہا ہے دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے یعنی اولاد ہے بعد ان کے بعد سے ہے بعد ان کے والد مولود ہیں اور مولود اپنے والد کا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے مولود اپنی جان کے اندر اپنے وجود کے اندر والد کا محتاج ہے تو جو اپنی ذات اور وجود کے اندر دوسرے کا محتاج ہے وہ کیسے معبود مشکل کشا بن گیا تو سمجھ آیا ہے ہاں اولاد ہے بعد ان کی بعد سے بلّہ ہو سمیون علیم اور اللہ پاک سننے والا ہر بات کا جاننے والا ہر حال کا کیا مطلب ہے یہ آل ابراہیم آل عمران نو علیہ السلام آدم علیہ السلام یہ سارے بزرگ یہ مصطفیٰ ضرور تھے لیکن ہر بات سننے والے ہر حال جاننے والے نہیں تھے ہر حال دیکھنے والا اور ہر بات سننے والا صرف کون ہے اللہ پاک ہے تو جب اللہ پاک ہے تو معبود بھی وہ یہ نہیں ہے سننے والے جاننے والے تو یہ معبود بھی نہیں ہے یہ رد ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے ہر بات کا جاننے والا ہے ہر حال کا کامرات و عمران رب انی نظر تو کا اب حضرت کیا لکھا ہے جواب شبو ثانی جواب شبو مریم علیہ السلام ایک شبوں کا جواب کل گزر آیا ہو بلبی علیہ عرے کا الگ الگ کتاب آیا تم محکمہ تم اوخرو کل پڑھا تھا آج یہ دوسرے شبوں کا جواب ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم میوے موجود ہوتے تھے معلوم ہوا بی بی مریم مشکل کشا ہے اللہ نے فرمایا دیکھو تو صحیح بی بی مریم کتنی کس حال میں پیدا ہوئی اس کی اما نے دعائیں مانگی اللہ پاک سے مانگ مانگ کے تو وہ پیدا ہوئی پھر جب پیدا ہوئی تو اس کو پرورش کی ضرورت ہوئی حضرت ذکری علیہ السلام نے اس کی پرورش فرمائی ہے جو معبود ہوتا ہے وہ پرورش کا محتاج ہوتا ہے کیا وہ سن رہے ہو اللہ پاک یہ جواب دے رہے ہیں قالت و عمران جبکہ کہا عورت عمران نے حالت حمل میں سب حالت میں حضرت بی بی کا نام جو ہے اس کا نام تھا ہن کیا نام تھا ہن بنت تھا لکھ لو ہن بنت فاقوزا ہا حلوے والی نون اور ہا لاہور والی بنت ہنت بنت فاقوزا فا الفا لکھ لیا اچھا یہ بھی ذہن میں رکھو کہ بی بی مریم کا ایک بھائی پہلے بھی تھا عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی اولاد نہیں تھی پہلے سمجھا بی مریم کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا عمران ہارون کیا نام تھا ہارون آ جائے گا ان شاء اللہ جا اس ہارون ماکان ابو کمرا سو ماکان کمو کے سمجھا تھی سورہ مریم کے اندر آئے گا ان شاء اللہ بی مریم بی کا ایک بیٹا پہلے بھی تھا جس کا نام کیا تھا ہارون تھا اب جب حمل ہوا تو بیوی صاحبہ کو یہ خیال ہوا بیوی نے منت مان لی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی سمجھا سی جی؟ اس سے کوئی کام نہیں لوں گی دنیا کا اس قالت کامرات عمرانہ جبکہ فرمائے عرض کیا عورت عمران نے سمجھا عمران جو ہے وہ حضرت بیوی مریم کے باپ کا نام ہے نا پیدار مریم جی۔ کیا لکھا ہے پیدار مریم عورت عمران نے رب انی نظر تو رب لکھا ہے التجا نمبر اول جی. کیا لکھا ہے التجا نمبر اول اے میرے پروردگار بے شک میں نے منت مان لی تیری عبادت کے لیے لاکا اد نہیں بھی تیری عبادت کے لیے تو تیری عبادت کے لیے وقف کروں گی جو وہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے محررن حال ہونا اس کا جو آزاد کیا ہوا ہوگا سمجھا سی کیا کیا ہوا ہوگا آزاد کیا ہوا ہوگا سب سے آزاد رکھ کر ہر کام سے اس کو کوئی دنیا کا کام نہیں کرواؤں گی اس سے فتح قبل منی ہاں آزاد کیا ہوا خانہ خدا کی خدمت کے لیے خانہ خدا کی خدمت کے لیے فتح قبل منی پس قبول فرما لے مجھ سے مہربانی کر مجھ سے قبول کر لے ان کا انت نے علیم بے شک تو تو یہ سننے والا العلیم و جاننے والا سمیوں کا لکھا لے آئی اور لکھا بے نیتی ہاں ادو آئی بلے دو آئی سننے والا میری دعا کو العلیم و بے نیتی جاننے والا میری نیت کو ابن کثیر کا حوالہ ہے میری دعا سننے والا اور میری نیت کو جاننے والا تو ہی ہے اور کوئی نہیں فلما بی سمجھتی رہی پیٹ میں بچہ ہوگا سمجھا لیکن بیوی کو تو بیٹی تھی پیٹ کے اندر فلما وضاطہ چل کر نفی غیب نمبر اول لکھا ہے اور لکھا ہوگا عبارت ہے بلم تکن تالم و معافی بتنیہ ولم تکن لکھو ہاشی پر لکھ لو ہاشی پر لکھ لو ولم تکن تالم معافی بتنے ولم تکن تالم معافی بتنے از کر ام انسا از ام انسا ان کا لکھ لیا ابن تفصیل ہے لکھ کر ہے یا مونت ہے بی بی صاحبہ کو پتا نہیں تھا پر جب کہ جنا بی بی صاحبہ نے اس کو کالت کہنے لگی حسرت سے افسوس اور حسرت کر کے کہہ رہی ہے رب انی تو انا اے میرے پروردگار بے شک میں نے تو جنا ہے اس کو مونت میں نے تو اس کو مونت جنا میں نے تو آپ سے مذکر مانگا تھا جسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کرتی سمجھا فلما وزا تھا کالت کرنے لگی حسرت سے اے میرے پروردگار بے شک میں نے وزع کیا اس کو مونت واللہ عالم جو جملہ موتا لیتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اس کا شان جو اس نے وضع کیا جی اس بیوی کا شان جو اس نے وضع کیا یعنی بیوی مریم اس کا شان تو اللہ ہی جانتا تھا کیا مطلب ہے یعنی وہ مفت حسرت کر رہی تھی یعنی وہ مفت حسرت خام خواہ حسرت کر رہی تھی حالانکہ بیوی کا شان بیوی مریم کا اس بیٹے سے کہیں دیا جاتا تھا بھلے سزا کرو خیال کرو مانے کا اور نہیں ہے کسی طرح بھی نہیں تھا وہ مذکر جو انہوں نے چاہا کل ان کا مثل اس مونس کے جو انہوں نے جنا اس کو سمجھا نہیں تھی وہ مذکر جو انہوں نے مانگا تھا اس مونس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہ انی سمے تو تھا التجا نمبر دو ہے التجا نمبر دو اور بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے مریم کا معنی حضرت ہوتا ہے خاد مکر رب کیا معنی ہوتا ہے خاد مکر رب خدمت کرنے والی رب کا رکھ اور دوسرا مانا ہوتا ہے آ بیٹا تو رب سمجھا نا نہیں تو وہ چونکہ بیٹا تو اس نے تو منت مانی تھی نا کہ بیٹا پیدا ہوا ہوگا تو اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا تو بیٹی پیدا ہو گئی اس لیے اس کا نام مریم رکھا کہ یہ بھی بیت المقدس کی خدمت کرے گی سمجھا سی جی؟ اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم نمبر تین یہ تیسری التجا ہے اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں میں اس کو ساتھ تیرے اور اس کی اولاد کو اگر کبھی ہوئی اگر اب تو نہیں اب گا یہ نوزائیدہ ہے بالکل احتیاط کے نیچے نہیں لکھا ہوا اگر کبھی ہوئی اگر کبھی اس کی اولاد ہوئی تو میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو اگر کبھی ہوئی میں نے شیطان رجیم شیطان سے جو راندہ درگاہ ہے شیطان راندہ درگاہ سے میں پناہ میں دیتی ہوں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ و تسلیم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے شیطان اس کو چوک دیتا ہے انگلی کے ساتھ اس لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ روتا ہے مگر بی بی مریم اور اس کا بیٹا عیسا علیہ السلام کہ حضرت بی بی ہن کی دعا قبول ہو گئی شیطان ان سے قریب نہیں آ سکا اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں میں اس کو ساتھ تیرے اور اس کی اولاد کو شیطان راندہ درگاہ سے رب و حاب قبول طلقہ ہے بس قبول کر لیا اس کو اس کے پروردگار نے ساتھ قبول اچھے کے اللہ نے اس بی بی مریم کو قبول کر لیا حالانکہ اس سے پہلے بچے مذکر جو تھے وہ خدمت کے لیے وقف کیے جاتے تھے اور مونس عورتیں وقف نہیں کی جاتی تھی لیکن آج بی بی مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول کر لیا فتح قبل لکھا ہے ما انہا لا تقبل الانسا الم صاح قبل گر گئے لکھا ہے ماں انہا لا تقبل الانسا ان باوجود اس کے کہ منت کبھی قبول نہیں کی جاتی تھی منت کے اندر اور غلمانی کا حوالہ ہے ہے نہیں ہے کرو مانا بس قبول کر لیا اس کو اس کے پروردگار نے اس کی ماں کے اخلاص کی وجہ سے خاص قبول اچھے تھے امبتہ نبات حسنا اور بڑھایا اسے بڑھانا اچھی طرح اور بڑھایا اسے بڑھانا اچھی طرح کیا مطلب یعنی روحانی جسمانی اخلاقی روحانی جسمانی اخلاقی طور پر اللہ نے بیوی بی سزا کو بڑھایا سمجھا سنگھ اس دن سے پھر یہ رواج پڑ گیا عیسائیوں کے اندر کہ یہ لڑکیاں وقف کرتے ہیں آج بھی چرچ کے لیے لڑکیاں وقف کرتے ہیں یہ لوگ سمجھا سی کرو مانا وقف وکفر کریا چونکہ عیسیٰ علیہ السلام غیر شادی شدہ تھے نا عیسیٰ علیہ السلام غیر شادی شدہ تھے اس لیے ان کا یہ قانون ہے کہ چرچ کا پادری وہ بنے گا جو غیر شادی شدہ ہو ان کا کوئی پادری جو ہے شادی شدہ نہیں ہوتا شادی ہو گئی تو ختم وہ پادری نہیں بن سکتا مولوی نہیں بن سکتا ان کا اور لڑکیاں وقف کرتے ہیں خدمت کے لیے چاچ کی خدمت کے لیے پھر وہ پادری بھی غیر شادی شدہ ہوتا ہے لڑکیاں بھی غیر شادی شدہ جنا ہوتا ہے جی؟ اصل یہ ہے مسئلہ وہ کف فلاح کر خیال کرو اب ذرا اور سپرد کر دی وہ بی بی مریم اللہ پاک نے کس کو زکری علیہ السلام کو کفالہ کا فائل ہوگا در و اللہ پاک ہے ہاض امیر بی بی مریم کی طرف ہے اور سپرد کر دی اللہ پاک نے وہ مریم زکریہ علیہ السلام کو کیا لکھ رہے ہو کیا نہیں لکھا ہوا کرو مانا وہ الحا زکریہ اور سپرد کر دی سونپ دی بی بی اللہ پاک نے وہ بی بی مریم بکری علیہ السلام کو علما دکری المحراب اب اصل بات آ رہی ہے جس سے مشرقین کو عیسائیوں کو شبہ ہوتا تھا کہ بی بی مریم چھوٹی عمر کی بچی تھی اور اندر کمرے میں محبوس ہوتی تھی لیکن وہاں اس کے پاس مختلف بے موسم کے پھل موجود ہوتے تھے تو معلوم ہوا بی بی مریم کیا ہے مشکل کشا پوچھا ہے آج کل بھی اسی طرح لوگ اس قسم کی باتوں کو دلیل پیش کرتے ہیں علما داخلہ علیہ حضرت علیہ السلام جب کفیل بن گئے تو وہ پھر کمرہ تھا ایک مخصوص بیت المقدس میں جس میں بیوی بی کو بچھایا ہوا تھا باہر سے مقفل ہوتا تھا جب بھی داخل ہوتے اوپر اس کے زکری علیہ السلام حجرے اور محراب میں واجہ پاتے اس کے ہاں رزقوں کو اس کے ہاں روزی کو پاتے سمجھا تھی کالا مریم ہاں جی آپ نے فرمایا اے بی مریم کہاں سے آ گیا تیرے لیے یہ رزق یہ رزق کہاں سے آ گیا اب کالت کے نیچے کیا لکھا ہے اب اسی شبوں کا جواب ہے کالت ہو اللہ بی بی نے کہا یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے اللہ حدو کو بے شک اللہ روزیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب بغیر کیا بغیر حساب بغیر ایسے طریقے پر دیتا ہے کہ وہ قیاس اور دماغ نہیں پہنچتا انسان کا سمجھا سنگھ جواب آ گیا کہ وہ رزق بی بی مریم کا تصرف نہیں تھا بلکہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل تھا کہ اللہ تبارک مطالعہ دیتے تھے بی بی مریم خود محترف ہے اس بات سے بی بی مریم خود بتا رہی ہے کہ یہ رزق کون دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے کالت اللہ بی بی نے کہا یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے اللہ بے شک اللہ روزیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر کیا آپ سے کنالکری ربا حضرت اب زکری علیہ تسلیم نے جب دیکھا سبحان اللہ خیال پیدا ہو گیا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم میوے دے سکتا ہے مجھے بھی بے موسم پھل یعنی اولاد دے سکتا ہے تو وہاں دعا شروع کر دی اب یہ ہونالی کا پرچہ لکھا ہے زکریہ علیہ السلام اب زکری علیہ السلام سے بھی شبوں کا جواب چل پڑا کہ زکری علیہ السلام کو بے موسم کا پھل ملا یعنی بے اولاد ملی معلوم ہوا زکری علیہ السلام بھی مشکل کشا ہے اللہ نے جواب دیا دیکھو تو صحیح کتنی آپ نے دعائیں کی درخواستیں کی تب جا کر اللہ نے درخواست منظور سنائی لے قداخ اسی موقع پر پکارنے لگ گئے زکری علیہ السلام اپنے پروردگار کو قال رب مضمون دعا چل گا دعا کا مضمون کیا تھا عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار حبلی ملت حبلی ملدیت عطا فرما تو مجھے حبلی عطا فرما تو مجھے ان کا اپنی طرف سے خاص اپنی طرف سے یعنی میرے اندر اب صلاحیت نہیں رہی میں ایک سو بیس سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں میری بیوی بوڑھی ہے بانج ہے اب صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے ملت ان کا تو اپنی طرف سے عطا فرما عطا فرما تو خاص اپنی طرف سے ضروری وطن اولاد پاکیزہ پاکیزہ یعنی نیک کردار یعنی نیک کردار بے شک تو تو یہ سننے والا دعاؤں کا پکاروں کا سننے والا فنادت تو ایجابت دعا طریقہ ہے اجابت ایجابت دعا اللہ نے منظور فرما لی بس بلایا اسے ملکہ نے درا حال کہ آپ کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں محراب وہ آپ کا جو مخصوص کمرہ تھا اسی کو کہا جاتا ہے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کہ بے شک اللہ خوشخبری سناتے ہیں آپ کو ساتھ یا علیہ السلام کے نام بھی آ گیا جی اللہ نے تجویز کر دیا ساتھ یہ علیہ السلام کے مدد بے کالے متن میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات بی بی مریم اور حضرت یحییٰ یہ خالہ زاد بھائی بھائی ہیں بی بی مریم اور حضرت یحییٰ چاہیں چونکہ دو بہنیں تھیں ایک زکری علیہ السلام کی بیوی تھی اور ایک جو تھی وہ حضرت بی بی مریم کی ماں تھی یعنی عمران کی بیوی تھی تو سمجھ رہے ہو ایک عمران کی بیوی تھی اور ایک کس کی بیوی تھی زکریہ علیہ السلام تو بی بی مریم جو تھے وہ جو تھی وہ عمران کی بیٹی تھی اور یا علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے تو یہ کیا بن گئے خالہ زاد بہن بھائی ایک خالہ کی بیٹی ہے بی بی مریم ایک خالہ کا بیٹا ہے حضرت یاہی علیہ السلام جہیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اس کے بعد بیوی مریم علیہ السلام کو بیٹا ہوا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کلمہ کون سے پیدا ہوئے تو جہد علیہ السلام نے تصدیق کی کہ واقعی یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور کلمہ کون سے پیدا ہوا ہے یہ برگزیدہ انسان ہے یہ اولاد زینا نہیں ہے سمجھ رہے ہو جب یاہی علیہ السلام نے تصدیق کی ہے کس کی علیہ السلام کی اب دیکھو یہ وہی بات آ رہی ہے مصدقم قم بے کالے ما چین بس اول کا اول سمجھا سی صفت پہلی تصدیق کرنے والے ساتھ کلمے کے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو ایک کلمہ آیا ہے اس کی تصدیق کرنے والے وہ کلمہ کیا تھا جانی نبوت عیسیٰ علیہ السلام جی, جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کالے اللہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے کس کے ذریعے اس بات بھائی باقی انسان ہم پیدا ہوئے ہم کلمہ کن کے ذریعے نہیں پیدا ہوئے ہاں ہمیں بھی تو اللہ نے پیدا فرمایا ہے نا اذا کن سارے کام کرمہ کن کے ذریعے ہو رہے ہیں پھر حضرت سارے الام کی تفصیل کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہیں ان کے زہری اسباب اللہ نے بنا دیے یعنی باپ اور ماں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے چونکہ پیدا فرمایا اس لیے یہ بات مشہور ہوگی کہ کل میں کون سے پیدا ہوئے ہیں یعنی بغیر